جو کھڑے ہیں وہ قریب آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا کی مسجد میں قریب بیٹھنا اللہ کی رہنا قریب خریدنا جلدی آنا اور قریب بیٹھنا یہ دونوں طرح کی ہے دلک والا نزدیک آئے گا اور صحیح بھی دلت والوں کو اللہ بہت پسند پسندی کرتے ہیں بہت زیادہ دیتے بھی ہیں بولو لے کے اللہ سے کیا ملے گی طلب والوں کو ہدایت ملے گی اور ہم ہدایت کے محتاج گائیڈنس لے کرائٹ پاتی اس کا رائٹ ہے اور وہ گائڈنس اور جا کر اللہ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے बच्चे को हाथ में करके बाप कराता है अल्लाह हम सबको ऐसी हिदायत है वो लोग इस तरह से रखेंगे इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बa'द اللهم علمنا ما تدعونا وعلمنا آگے آنا چاہیے مگر دوستوں اکثر کو جس دین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجا ہے اللہ کا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا احسان بہت بڑی بھیجنے والے اللہ اور لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھیجنے والے بھی بڑے اور لانے والے بھی انسانوں میں ندیوں میں سب سے بڑے ساری مخلوق میں سب سے بڑے بولو آڈنری چیز لائے ہوں گے کہ اسپیشل چیز لائے گے بڑا آدمی کسی کی شادی میں آتا ہے تو بڑا اور بڑا آدمی چھوٹا تحفہ لے کر کے آئے اس کی شان کے خلاف بہت بڑا منتری ہے تو اس کا کچھ بھی بڑا ہو اور چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بڑی چیز نہیں دیتے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ایک لاکھ روپے کا ٹیکس دینے کے لیے گاؤں ایک لاکھ روپے کنورٹ کر کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اللہ بڑے اللہ اکبر کیا میں نے اللہ ہوگا کے اللہ جدھر میں نے ایک جگہ یہ کہا اللہ جدھر گریٹ ایک بزرگ نے پوچھا کس کے ساتھ کمپیئر کرو گے اللہ گریٹ گریٹر گریٹر تو اللہ کو کس کے ساتھ کمپیئر کرو گی اللہ کو کچھ کوئی اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے قابل نہیں ہے کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے آسمان کے ساتھ کمپیئر کریں گے پہاڑ کے ساتھ کمپیئر کریں گے یونیورس کے ساتھ کمپیئر کریں گے بہت بڑا فل من گے کوئی اس کی کمپیرزن نہیں ہے کیا کہنا چاہیے تو فرمایا اللہ از دا گریٹس از اونلی من بڑائی اور اور شان اور تاریخ کی بات کے لیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں are his and for him. تعریف ہوگی جو ختم ہونے والا ہے کوئی تعریف ہوتی ہے تعریف اللہ کے لیے شان ہوتی اللہ کی بات اللہ بہت بڑے اللہ کی بڑی کامیاب ہماری وقت چھوٹی ہیں اللہ کا ریشور بہت بڑا ہے ہم لوگ جماعت میں آسٹریلیا گئے تھے ایسٹرو فزسٹ سے ہماری ملاقات ہوئی کام کرے تو انہوں نے کہا کہ two hundred billion galaxies have بھی ڈسکور ٹو ہنڈریڈ بلین دو کروڑ کا ایک ہوتا ہے اور اور سب کو اللہ نے نے بنایا پھر آگے انہوں کہا یونیورس ایکسپینڈنگ ڈاکٹر صاحب سے اس کی ملاقات میں انہوں نے ان کو روک کر کہا ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز کیونکہ سر یونیورسٹ کا اور ان سب کا پیدا کرنے والا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور بھی راج کی جو گور ہے centre of the entire universe اسی لیے فرمایا اللہ کی مخلوق پر غور کرو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے اللہ کی ذات ورا الورا ہے ورا الورا ابو امیجنیشن ہمارا برین چھوٹا ہے اس کے لمیٹیشن ہیں ہے بہت اسپیشل ہے سپر کمپیوٹر ہے لیکن پھر بھی اس کے لمیٹیشن ہمارے یہاں کے بہت تیز ہیں لیکن ہیں اس کے لمیٹیشن آگے کا دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا بھی دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں کا بھی لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے پیریفرل ویژن نزدیک کا دیکھ سکتے ہیں دور کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کے دھوکہ کھاتی ہے دنیا گول ہے کہ فلیٹ ہے نظر آپ آتی ہے بول رہے دھوکہ روز دھوکہ ہوتا ہے ٹرین میں بیٹھے ہیں بابو کی ٹرین موو ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے ہماری ٹرین موو ہو جدھر یہ کمزور آپ کے انسان کی اور اس کا دماغ کمزور اس کی سوچ کمزوریشن میں اس کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی مخلوق پر غور کتنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ان آرڈر کو اللہ نے صرف ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نہیں کیا ہے اللہ نے ان آنکھوں کو اور ان زبانوں کو اور ان کانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ آنکھ اللہ کی قدرت کو دیکھے اگر آنکھ اللہ کی قدرت کو دیکھتی ہے اور اللہ کی قدرت کو پہچانتی ہے تو آنکھ اپنی زبان بہت ساری باتیں بول رہی ہے اللہ کی بڑائی اگر بول رہی ہے تو اپنے مقصد پر ہے سب کچھ بولا لیکن اللہ کی بڑائی نہیں بولی تو وہ زبان اپنے مقصد پر نہیں ہے سب کچھ سنا ڈاکہ سنتے ہیں لیکن سننے کی صرف اللہ کی بڑائی ہے بچہ پیدا ہوا ابھی پیدا ہوا سب سے پہلے اللہ کی بڑائی جاتی ہے اللہ کی بڑی ہے تو اللہ کی بڑائی بہت سنیں گے تو اللہ کی بول سکیں گے آدمی وہ بولتا ہے جو سنتا ہے آج اللہ کی بڑائی سے اس لیے نہیں نکل رہی ہے کہ ہم اللہ کی سنیں گے اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ ذات اتنی بڑی ہے اور وہ اونر ہے ایپسلیوٹ اونرشپ صرف اسی کی ہے ہم تو ہمارے اپنی باڈی کے بھی اونر نہیں ہے یہ جو باڈی ہے ہماری یہ ہم اس پہ ترتیب ہیں اس کے اونر نہیں ہیں اونر ہوتی تو اپنی مرضی کے مطابق دھرتی اگر میں اونر ہوتا میری باڈی کا تو گھر کا میں اونر ہوں تو بیڈروم دے دیتے کوئی حیثیت نہیں تھی کچھ نہیں تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے مارکیٹ پیٹ میں تھے مارکیٹ پیٹ میں آنے پہلے کہاں تھے باپ کے تھے اور اور ایک مرتبہ جائیں گے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا رحمان ہے ہے کے حفیظ ہے حفاظت کرنے والا ہے ویٹ کرنے والے سر کے یعنی بول رہا ہے تم کو بلندی میں پہنچانے والا اور بار ہے تم کو زلیل کے نیچے پکڑا ہے نقصان ڈالنے والا ناپے ہے بار ہے ہے بلندی میں پہنچانے والا وہ ہی ہے زندہ کرنے والا اور محنت ہے موت دینے والا میرے دوستوں بزرگوں یہ دو کو سارے نام کو پاور اللہ اللہ کے تو ایسا پاورفل اللہ اور ایسا مسجد اللہ دین بھیجا ہوگا تو کتنی بڑی چیز ہوگی سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اس دین کے اسپیشل ہونے کو بڑھنا یہ آرڈنری چیز نہیں ہے بہت ایکسٹرا ہے بہت پاورفل ہے بہت اسپیشل ہے بلکہ ہماری حفاظت کا سامان ہے حفاظت کا سامان ہے دین میں ہے تو حفاظت میں ہے اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں تو حفاظت میں نہیں ہاں رکاوٹ نظر آتی ہے دین میں ہے کوئی چیز نہیں دوسرے ڈرون دوسرے ایٹ ڈرون ڈنڈی ویسے چیزیں جتنے جس میں جتنی رکاوٹ کا سامان نہیں ہے وہ حفاظت کا سامان گاڑی جو بریک ہوتی ہے وہ لوگ رکاوٹ کا سامان ہے کہ حفاظت کا سامان ہے ذرا تو کا کھانا ہوگا گی بولو گاڑی کے اندر جو بریک ہے وہ رکاوٹ کا دامن ہے کہ حفاظت کا دامن ہے یہ جی؟ حفاظت کا رکاوٹ کا نہیں رکے گئے تو حفاظت ہوتی ہے رکاوٹ میں حفاظت چھوٹی کی ہے جن میں جتنے ڈوٹ تلا کر دیتے ہیں ان سب میں انسان اور انسانیت کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حفاظت اور نفا ہوا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انجینئر اور انسان کیا انسانیت اس لیے کہ لاکھ بڑے زمین ہیں وہ انسانوں کی ضرورتوں کو رکھتے ہیں اور انسان کو کون سی چیز نقصان سنجھا کے سب کو رکھتے ہیں اللہ نے جو دین دیا ہے یہ کرو یہ مت کرو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو ایک پرسکرپشن دیتے ہیں ہیں اور دوسرا دوسرا کیا کیا کرتے کرتے ہیں پیش ڈال کر کے ڈاکٹر صاحب بہت سارے دیجیے میں گا لیکن یہ کہ بہت میٹھی کرنا آسان ہے گناہ سے بچنا مشکل ہے کرنے کے لیے تھوڑے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے جیسے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے گنا ہے ہے ان سب میں ہماری ذات کا اور اور ساری انسانیت کا اور زبردست نقصان ہوتا جس کا یقین آ جائے گا تنا ہوا کا سب ہے یہ نقصان کی چیز ہے لیکن بچہ ناراض جیسے ہوتا ہے ایسے یہ ناراض انسان ندی کے چہرے میں ڈول اور روڈ کو سمجھ نہیں پاتا بچے دیکھو نا بیٹا تو ایسا کسی کا پاس پڑا ہے لال اور اٹریکشن اور پوری دنیا کا ہی غلام ہے پوری دنیا اٹریکشن کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور پوری دنیا مزے کے پیچھے دوڑ رہی ہے پوری دنیا اٹریکشن کے پیچھے اور مزے کے پیچھے دن تو اللہ اس کی طرف جو ہاتھ بڑھاتا ہے ہمارا کہتے تھے باپ سمجھدار دیدی میں تو دیکھا ہوا جیسا بیٹھا اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا اس کا کلر بھی بدل جائے گا اس کو چھوڑ دے یہ ایک لاکھ روپئے کا جو چیک ہے نا یہ ٹکڑا اس کو اٹھا لے ایک بہت مزے کی چیز ہے اس کو اٹھا لے تو بتایا کہ ہمارا کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا آج میرا جی میں کا ایسے پیپر اور اس کو مزے دار کو چھوڑ دوں جس میں مزہ ہے اور एंटीरियर कुंडल अंदर एक्सीडेंट होते हैं पोस्टीरियर रंगत में भी नहीं होता ना अंदर जा जाए तो मना खत्म एक बार से अलग अलग इंटरलेयर से तरह का होता तो यहाँ भी मना और समझ के इंटरलेयर में टेंशन होते तो फिर दोबारा आना सीखा अभी तक भी मना आता है اسمال انٹرسٹریٹ میں کام تک بھی مزہ آتا اور لارج انٹرسٹریٹ میں بھی ٹائم تھے بزا خراب ہونے والی چیز ہے اسی ویک نے بنایا لذت کے شوق سے گناہ نہ کر لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گی سے سے تکلیف کے خوف نیکی نہ چھوڑ تکلیف جاتی رہے گی اور نیکی باقی رہے گی جس سے لوگ جن کی لائف بھاؤ میٹیر ہونے کی وجہ سے چیزوں کے پیچھے جب آدمی پڑ جاتا ہے میٹیریل کے پیچھے جب آدمی پڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ہیپینس نہیں ہے سیکرٹ پیچھے دوڑ رہا ان کی زندگی بہت فالو ہوتی ہے بہت پریشان ہوتے ہیں اس پریشان روح کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے گھومنے جاتے ہیں پھرتے جاتے ہیں پتہ کیا کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے کہ یہ ٹکڑے سے جاتا ہوا میں کرتا ہوں اور یہ ختم ہونے والی چیز ہے لیکن بچہ سمجھتا نہیں ہے بچہ سمجھتا ہے باپ بنا ہے اور باپ سمجھتا ہے اسی لیے ندیوں کی مساوت کرنا دین سے تمہارے سارے بچے الگ ہیں تمہاری دنیا کے لیے ہوتے ہیں بچے تمہارے معاشرے کے لیے ہوتے ہیں تمہارا امیڈیٹ فیوچر کی دین سے بچے گا اور تمہارا پرماننٹ جس فیوچر کی بنے گا تو تو کو سمجھ میں نہیں آتی بتا کہتے تھے تین سو ساٹھ سے ہمارے بچے ہر کا ایک ہوتا تھا تین سو ساٹھ سے ہمارے بچے اور یہ یہ ندیاں کرنا ہم نے تمہارے بچے بچے ڈگریوں کا ہمارے ہلنے والے جس کی سب ایکٹیو میٹنگ کر رہے ہیں اور دن رات میٹنگ کر رہے ہیں سارے عقل مند سارے مالا سارے فل پیپل سارے مل کے میٹنگوں کا تعلق ہماری اصل سے اور ہماری میٹنگ سے نہیں ہے کلائمیٹ چینج کا تعلق مسلمان کی طرح سے جب مسلمان کی زکات کا نظام بگڑے گا تو آسمانوں میں بادل اور بارش کا نظام بگڑے گا دوستوں انسانیت کے مسئلے مطلب کے لیے اور یہ دین انسان کو قیمتی بناتا ہے صرف انسان قیمتی نہیں ہے صرف انسان اشرف المخلوق نہیں ہے بلکہ وہ انسان جس زندگی میں جیت ہے وہ وہ ورنہ انسان جس کی زندگی میں جیت نہیں ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں کا کرنا عام یا بل وہ بٹ ورک ہے نہیں دو بھوکے پیڑوں کو دو بھوکے پیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ سے چھوڑ دیا جائے تو ان بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان پیڑیوں سے نہیں ہے جتنا ویوے ہوئے انسان سے انسانیت بھوکے بیٹھے کتنے روپے ہو گئے اور بھوکے اور یہ جتنے یہ جتنے کینبال ہیں یہ جو چیز پڑھ کے کھاتے ہیں ان سب کی یہ ہے پیٹ بھر جانے کے بعد سامنے سے بھی بکری جائے تو پھر حملہ دیتے پھر حملہ اس وقت کریں گے بچوں بھوک لگے جتنے ہوتے ہیں نا وہ جو دوڑتا ہے کرن کو پکڑنے کے لیے اس کے اندر جو دوڑنے کی طاقت بھی جاتی ہے وہ کی وجہ سے پھر اس کے بعد سامنے سے دوسرے کا سامنا نہیں آیا دو کو کھائے گا تین کو کھائے گا اس کے بعد چھوڑ لیکن یہ گریڈی انسان کو سوچنے میں تو کیا کرے گا کھاتا تو تھوڑا ہے لیکن سب کو کٹ کر کے بالکل بنا کے کے لیے فریزر میں ایک ہے شیطانی مزاج ایک ہے ایمانی مزاج ایک ہے حیوانی مزاج اور ایک ہے شیطانی مزاج حیوانی مزاج کیا ہے کھانا پینا کابیشن پورے کرنا اور لڑنا جھڑنا کھانا پینا کابیشن پورا کرنا اور لڑنا جھڑنا صرف ہم کہہ لیں گے جو کتے آپس میں لڑتے ہیں پتہ نہیں کون سی جائیداد سے لڑتے ہیں کتنی لڑائی ہوتی ہے وہ تو اپنی یہ ہاسپٹل میں جانا چاہیے کرنا لڑنا جھگڑنا یہ ایوامی بات اور ایسانی کلاس کیا ہے نہ ماننا ہے نماز نماز نہ ماننا اور ایمانی کی بات کیا ہے اللہ کی ماننا اور رسول کی ماننا اور اس یقین سے ماننا کہ ہاں، یہ تو کامیاب ہوگا میرے سے تمہاری پراپرٹی ہے اللہ کی ہے یہ ایک روپ نکال کے دوسرے کو بھیج دیا کے پہلے لے لیا ہم اس کے اونر نہیں ہیں ہمارے میں اللہ نے کی ہے تاکہ اللہ کی اچھی بات اور اللہ کے بندوں کی اچھی خدمت کر سکیں پورے دین کا یہی دو باتیں سنا پورے دین کو اگر ہم دو ورڈ میں کریں گے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کرو معاملہ بندگی کا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو معاملہ بندگی کا اللہ کے ساتھ معاملہ بندگی کا بدو اداری کا کیونکہ اس کے بڑے احسانات ہیں اور عبادت کیا ہے عبادت اللہ کو تھینک یو بولنے کا سب سے کچھ طریقہ ہے نعمتیں بڑے تو عبادتیں بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ بہت نعمتیں تم نے مجھے دی ہیں میں اس کا شکر کیسے ادا کروں اللہ نے بنایا جتنا ذکر کرو گے اتنا شکر رہو گے کم سے کم تھینک یو آتی بولے جسے احتیاط اللہ کو تھینک یو بولنے کا سب سے بہترین طریقہ اور عبادت اور سماجیں بڑے تو عبادتیں بڑھیں اور پینتیس سال کی کوشش پہلے کوئی بحال رہتا ہے نا وہ بیٹھ کرو تو ٹوٹ جائے الگ کو آ ان کے الگ کو آ گئے ٹینشن کی پریشانی اتنی ہے دن رات اتنی موٹی موٹی اتنے ہوگی کر کے ماشاء اللہ درجن درجن اتنے ہو اور کٹ جائے تو پھر وہ کسی کام ہر ایک دوست کا انتقال ہوا کووڈ میں وہ بہت بڑے تھے ان کے علاقے اور بہت محنت کی فون آیا مجھے غلط ہی دوست ہو گیا کیا ہوا ہے ہمارا کرنے کے لیے بخار اچھے ہو گئے تھے گھر آ گئے تھے بخار رکھتا میں میں ہوں اور میں سنڈے گزرے لے کر وزٹ کرتا ہوں لالو پیشنٹ میرے ویٹ کر رہے ہیں تو فور میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کرتا پندرہ منٹ بیس منٹ اس کو سننا پڑتا ہے پھر اس چیز کو معلوم کرنا پڑتا ہے پھر اس کا نہ ہیں فزیکل ایلیمنٹ کو ٹریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے الحمد للہ مدد کے متا ہے مدد کو میرے ساتھ شامل کیا کرنا اور تو فرمایا اللہ کے سامنے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتا فوراً نماز نماز کی طرف مشکلوں کو آسان کرتی اور اس کی آسان ہو جاتی اور ایسے ہو جاتی جس نے مشکل پیدا کیا وہ آسانی پیدا پرابلم وہاں سے آئی ہے اور سرکر بھی آئے گی کئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ سائنس جو ہم ایل کرتے ہیں الٹراساؤنڈ کیا تین چار سائنس ایل ہو گئے اور اس کو کر کے ڈائگنوسس فارم کرنا ہے لیکن وہ سائنس جو ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں کوئلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں جب تو ڈائگنوسس کیا گے ہماری زندگی کی ہماری مدد کے لیے اللہ حساب کو اس کی نانی عبادت کی اور ہماری عبادت اور جی کا وقت ایسا کیا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا معاملہ ہمدردی کا پورے دن کا انتخاب وشنگ ویل فار ہے دوسرے کی خیر خالی سوچنا ورنہ انسان انسان اپنی ذات سے اگر محنت نہیں کیا اور بنانی جیسے بری ہوتا ہے ایسے ہی اپنی ذات سے انسان سرس بھی ہوتا ہے اگر انسان بنتا تو یہ یہ گریڈ یہ ایگو یہ سب دل کی بیماری ہے ایگو کا ہوتا ہے دل میں اور سیلفیشن کا ہوتی ہے دل میں اور گریڈ کا ہوتا ہے دل میں کبھی دل پر میں تو کبھی سے بادشاہ ہوتا ہے یہ ایمپرر ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے اور ہاتھ پیر اس کے ورکرس ہیں آرڈر یہاں سے بھی کرتے ہیں ہمارے فارمر الکلام نے ساری دنیا کے انسانوں کے بڑے بڑے لیڈر دن ہم سے اتر جائے گا دن ہم ساپ ہو جائے گا ایسے تو بہتر محبتیں ہوں گی خوشی نہیں مل سکتی خوب ہے when When the in in in there there there there is is is is is at at home. home, And order order society. society, peace world. ہوتا ہے اور اسی بات کو لوٹا ہے تو بڑی وقت کے میں ہوتا ہے اور اگر وہ کرپٹ ہو جائے تو سارا باڈی کرپٹ ہو جائے دل خراب ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں دل خراب ہوتا ہے تو اس کی زبان خراب ہوتی ہے دل جب خراب ہوتا ہے تو اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے تو لوگوں کی یہ محنت ہے تو لوگوں دل کو بنانے کی محنت ہے ہم یہ کام کی محنت کا میدان اور انسانوں کا دل ہوتا ہے تو ہے ہمارے اندر تو اور ایک دم سے نہیں نکلتی تھوڑا تھوڑا نکلتی ہے اور ہم لگیا آئے ہم دوسروں کو نفا پہنچائیں پہنچے امدادی خیر پانی لوگوں کا بھلا کرنا کہ کوئی نقصان میں نہ رہے کوئی تکلیف میں نہ رہے ریزن فار ٹو اسمائل آج یہی بتا ہے آج کتنے آپ کو میں نے دوستوں تین ایک دعا ہم کرتے ہیں اللہ جو پہنچانے گا اس کی دعا کرے گا جو اللہ کو نہیں ہے بات مانگنا دوسرا بزرگوں سے کہنا چاہیے جس سے بول کر دعا کروانا اپنے لیے اور تیسرا وہ ہے جو کسی کی مدد کرتے ہو اس کی دعا لگ جائے کسی کی آپ کی مدد کر دی کسی کی آپ کی تکلیف دور کر دی اور اس کے اندر جو دعا نہیں کر ایک پیشنٹ ہے بہت بڑا پہلوان ہے ماشاء اللہ یاٹا کرتا ہے لیکن تین ملی میٹر کا فلور اٹکا ہوا ہے اس کے لیے ہے ہمارے مفتی صاحب اللہ تعالی رحمت کے ایسے ڈاکٹروں کا جوڑ تھا اس جوڑ میں مفتی صاحب بات آپ ڈاکٹروں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مت لو دوسرا کا یہ بھی کہتا ہے آپ چیز کم لو اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غریبوں سے چیز نہ لو اور مالداروں سے لو لو مالداروں کے پاس زیادہ مسئلے میں کچھ نہیں پھر دوسرا جتنا مودی صاحب نے کہا اتنا کہتا ہوں کہ فیس کے لیے پریکٹس مت کرو بننا چاہتے راستے میں چل کر اور چلنا سچائی کے کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں کی ہے ہمارا نہیں بن جائے گا ہمارے دنیا نہیں ہے ہم لوگ جہاں سے ہیں جا کے تین دن دن کی محنت کے اور ستائیس دن پاروا ہونے والی دنیا ایک بزرگ نے مجھے کام اب تصویر میں میں تو کتنا ہی بولتے حضرت کیا بولنا چاہیے حضرت نے کہا تین دن دن کی محنت کے ستارے دن اپنی دنیا کو دین بنا دی تین دن دن کی محنت کی اور ستائیس دن جس کو تم نے دنیا سمجھایا اس کو دین بنا بدلے شریفے بدل لے خوشی وسیم ہو جائے گا نیت ہو جائے گی اللہ کو کرنے کی اور طریقہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارا پریکٹس دنیا نہیں ہے ہمارا پریکٹس دین ہے اور اس کے لیے جو محنت ہوگی اس پر ان شاء اللہ صاف کرے گا اور محنت بھی کرنا ہوتا ہے اس کو محنت دینی پڑتی ہے محنت کریں گے اور تین زندگیوں میں محنت گا زندگیوں میں محنت آئے گا اور آیا ہوا گا تو محنت اور دنیا ٹھہرے گا محنت اور یہ تو ہم سمجھتے ہیں بہت بزی ہے ہمارے پاس نہیں ہے میرے دوست لوگ کوئی بھی بزی ہے جس چیز کو آدمی ضروری سمجھتا ہے اس چیز سے یہ وقت نکال لیتا ہے اور جس چیز کو آدمی ضروری نہیں سمجھتا اس چیز سے یہ وقت عزت پریوارٹی اگر ہم نے سمجھا یہ دین اور دین کی محنت کے سب سے بڑی ضرورت ہے ہم کسی میں سے ان شاء اللہ ٹائم نکال ہمارے ڈاکٹر بہت بزی گیٹ کی سرجن میں جب بھی ہمارے جاتا ہوں کہ تشکیل کرتا کہ اپنی دن اور ایک مطلب نہیں وہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ ایسی کرتے اپنٹ کو نہیں لگا ضروری اسی طرح دوست کرو اس کو بنانا اپنے ماں کو بنانا ہم جس پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن میں جی کا بھی ہو اسی طرح خود بھی بننا اپنے ماحول کو بھی بنانا اور یہ کلمہ اور یہ دین ہر میں زندہ ہو جائے انسانیت کے ہر دور ہو جائے اس کے لیے محنت کرنا اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے جانور لگانا اس لگانا ان شاء اللہ اور جتنی قربانی دیں ہو رہی ہے مقبول ہو جائے گا جتنی ہوگی اتنا ان شاء اللہ مقبول ہو جائیں گے اور دل نرم ہو جائے گا اور ایمان کا نور ان سمندر میں خوبصورت سمندر اللہ سے بہت گہرا ہے سیکھے کو بہت دست کر سمندر بہت گہرا ہے ایمان کی کچھ کو محبوست کرنا ڈوب جائے گا کتنے ڈوب رہے ہیں اگر تیرنا سیکھ لیں گے اور کشتی ان شاء اللہ مضبوط ہوگی اور تیرنا سیکھیں گے اس کو نہیں ملے گی ان شاء اللہ دوسرے والوں کو بتائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم جو اٹھا کر ہیلر موتی نکال کر کے ان شاء اللہ لے کر جائیں گے تو اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کورس کمپلیٹ کر کے جاب میں جانے سے پہلے پہلے ان شاء اللہ جانے جائیں گے ان شاء اللہ اور جو آلریڈی پریکٹس میں آ گئے ہیں ان شاء اللہ پیشنٹ کام جاتی ہے دیکھو ایک بات ڈاکٹر میکینک ٹیلر اور بالکل ڈاکٹر میکینک ٹیلر اور مکینک آدمی ضروری نہیں کر سکتا آدمی میکینک کو بھی نہیں بدلتا اور ٹیلر کو بھی نہیں بدلتا اور کو بھی نہیں بدلتا اور ڈاکٹر کو بھی نہیں بدلتا ہے ہی نہیں جائے گا واپس آئیے آپ کے بغیر آپ کو ایسے چاہیے اور ہم چلے جائیں گے تو ہماری کرتے خراب ہو جائے گی آج تک کسی کے خراب نہیں ہوئے اللہ اور مقبول رہیں گے آنکھوں میں خیال دیں گے ہاتھوں میں سپا دیں گے انسانیت کا درد دیں گے کسی پریکٹس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور ان شاء اللہ ہماری آخرت بھی بنے گی اس لیے جتنے پریکٹس ہیں وہ بھی نیت کریں اگر چار مہینے نہیں کریں دس دس دس ان شاء اللہ اگر نیت تو کر لیں سب سے پہلی چیز نیت کی ہوتی ہے نیت کر کے پھر آدمی کوشش کرتا ہے دعا مانگتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں کہیں گے اور ذرا کھڑے ہو کے بتائیں کون کون سا رہنے لگا اور جو انڈیا کے میں آ رہی ہے پوری دنیا کے مقابلے ہیں سات سات نئے ملکوں میں کھڑے کا حساب کھڑے ہوئے دل میں بات آ رہی ہے تو بہار میں ڈرے نہیں جی دیکھتے ہیں پانچ سر کر رہے ہیں آگے وہ بہت سارے کر رہے ہیں جی